پھر دوسرا ایک ورڈ ہے جوف جوف کا مطلب کیا ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ وہاں سے لے کے پیٹ کے خالی حصے تک جو جگہ ہوتی ہے اس کو جوف کہتے ہیں قرآن میں سورہ الاحزاب آئے نمبر فور میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہی اللہ نے کسی مرد کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے اب یہاں پر نوٹ کریں کہ کسی مرد کی بات کیوں کی گئی عورت کی کیوں نہیں کی گئی یا دونوں کی ایک ساتھ کیوں نہیں کی گئی اور جوف کیوں کہا گیا دل تو ہمیں پتہ ہے سینے میں ہوتا ہے تو یہاں پر جوف کیوں کہ بھی جوف بھی ورڈ یہ بھی معجزہ ہے کیونکہ عورت کے جسم میں دو دل ہو سکتے ہیں جب وہ پریگننٹ ہو حاملہ ہو ایک تو اس کا دل خود کا اور دوسرا اس کے بچے کا دل یا اگر اس سے زیادہ بچے ایک سے زیادہ ٹوینس وغیرہ ہیں یا تین بچے ہیں تو اور زیادہ ہو سکتے ہیں تو عورت کے جسم میں ایک سے زیادہ دل ہو سکتے ہیں لیکن مرد کے جسم میں نہیں ہو سکتے اس لیے یہ رجول کا بھی ورڈ ہے وہ بھی معجزہ ہے اور جوف کا بھی ورڈ ہے وہ بھی معجزہ ہے اور کلبین یعنی دو دل دو دل نہیں ہو سکتے مرد کے جوف میں ایکچولی صدر نہیں کہا گیا صدر کا مطلب ہوتا ہے سوت دال را صدر کا مطلب ہوتا ہے سینا کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ سینے میں نہیں ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے وہ پیٹ میں ہوتا ہے جوف کے اندر ہوتا ہے تو دل کہاں ہوا جوف کے اندر تو سبحان اللہ یہ جوف ورڈ بھی جو ہے سلیکٹڈ ورڈ ہے وہ بھی ایک معجزہ یہ مرد جو ورڈ آیا وہ بھی معجزہ کئی معجزات اور یہ تو یاد رکھے قرآن جو ہے نا وہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ملی بلکہ اسپیچ ملی سنایا گیا قرآن کو لکھاوا نہیں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی ایک کلاس بھی پڑھی نہیں تھی جن کو پتا ہی نہیں تھا کہ خود کا نام کیسے لکھا جاتا ہے اور ان کو یہ بات بتائی گئی ان کو سنائی گئی تھی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز لکھتے ہیں میں خود بھی کئی چیزیں لکھتی ہوں اور کچھ دنوں بعد میں چینج کر دیتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور میں میرے اسٹوڈنٹ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس سے ہمیشہ میرا کانٹیکٹ رہتا ہے کچھ نہ کچھ ایڈیشن کرانی پڑتی تو کبھی وہ مجھ سے کہتے یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی میں کہتی یہ نہیں ہونا چاہیے کتنی بھی اچھی ہماری اردو ہو یا انگلش ہو کچھ بھی ہو ہم کوئی نہ کوئی چینجز کرتے رہتے ہیں اور کئی دنوں بعد پھر کرتے ہیں کبھی کبھی کبھی اسی وقت سوچتے ہیں کبھی کبھی بھی کرتے ہیں تو ایڈیشن ہماری ہوتے رہتی ہے ہر چیز میں ایک سال بعد اسی کو چینج کر دیں گے کہ کیا میں نے لکھی تھی یہ میں کیا بولی تھی چلو میں چینج کر دیتی ہوں تو لکھی ہوئی چیز کو ایڈٹ کرنا ایزی ہے لیکن جو بول دی میں نے آپ سے میں نے بات کی اب وہ جو بات کی جتنی میری غلطیاں ہوئی اب دیکھیں ابھی میں نے جو بات کی اس میں کتنی ساری ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی بات کرنے کے طریقے میں کیونکہ ہم میں اتنی پرفیکشن نہیں ہے بولنے کی فلوئنسی نہیں ہے تو اس میں بھی اگر میں ایڈٹ کرنا چاہوں کہ اچھا میں نے وہ بات کی تھی وہ غلط تھی چلو میں اس میں ایڈٹ کر دیتی ہوں یہ پاسبل نہیں ہے اسپیچ کو ایڈٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا لیکن لکھی ہوئی چیز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہ قرآن جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہوا اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کوئی چینجز نہیں اور ایسا بھی نہیں کہ ابھی کچھ ڈسکوری ہوئی اس میں کچھ اور بات پتہ چلی تو چلی اس میں کوئی چینجز ہو جائے کچھ بھی نہیں نہ سائنس کے بارے میں نہ گرامر کے بارے میں نہ کوئی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ایک ایک بھی اس میں کوئی غلطی نہیں اور ایک ایک ورڈ چنے ہوئے یاد رکھے ایک ایک ورڈ اللہ کے چنے ہوئے اگر غور کرے تو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے یہی ورڈ کیوں یوز کیا ہے لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں گی ہو سکتا ہے ان باتوں سے جو میں آج بتا رہی ہوں آپ کو آپ لوگ امپریس ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ قرآن جب مجھے امپریس کرے گا تو میں اور پڑھوں گی کہ صرف یہ انٹینشن نہیں رکھیں یہ امپریس کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی ہے یہ ہدایت کے لیے آئی ہوئی ہے اس کو ہدایت کے لیے پڑھے کہ اگر مجھے نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے آج کہ اللہ نے یہ ورڈ کیوں استعمال کیا پھر بھی مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے اور مجھے عمل کرنا ہے یہ عمل کی کتاب ہے پھر بھی بہرحال مجھے بتانا یہ تھا کہ یہ اتنی ڈیپ ہے کہ اگر زندگی بھر سارے کے سارے لوگ پی ایچ ڈی بھی کریں نا تو بھی اس کے خزانے ختم ہی نہ ہوں اتنے خزانے اس میں اندر رکھے گئے ہیں بس ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا خزانے